بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ نور و بشر جو ہے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے وہ آپ کے سائے کا نہ ہونا اس کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق عقیدہ کے ساتھ نہیں ہے اور کتاب میں اس کو ذکر بھی نہیں کیا گیا لیکن چونکہ بہرحال اس کے دلائل کے طور پر اور پروف کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور بریلویوں میں اور ہمارے درمیان میں یہ ایک متنازع مسئلہ بہرحال ہے تو اس وجہ سے آج پہلے اس مسئلے کو ذکر کریں گے اور پھر نور بشر کے مسئلے کی طرف جائیں گے ان کی مشہور کتاب ہے توضیح البیان توضیح البیان صفحہ نمبر ایک سو تہتر سے لے کر صفحہ ایک سو چھہتر تک اس مسئلے پر بحث کی ہے اور اس میں انہوں نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کہتے ہیں کہ قال لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا ولم يقع مع الشمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس اگر آپ کبھی سورج کے دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے تو سورج کی روشنی پر آپ کا سایہ آپ کی روشنی غالب آ گئی غلب على اہو السراج اسی طرح اگر آپ کبھی چراغ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آئی اس اس کو کو انہوں نے نقل کیا ہے الوفا مصطفیٰ کے حوالے سے جو ابن جوزی کی ہے جمع الوسائل کے حوالے سے جو ملا علی قاری کی ہے اور شرح شمائل علی ہامش جمع الوسائل کے حوالے سے جو مناوی کی ہے یہ تین حوالے انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے توضیح البیان میں دوسری حدیث جو یہ نقل کرتے ہیں وہ حکیم ترمیزی کے نوادر الاصول کی ہے اس کی ہے نوادر الاصول کی اور اس میں وہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن قیس الزعفرانی ان عبد الملک ابن عبداللہ ابن الوزید عن زکوان حدیث کو نقل کر رہا ہے عبد الرحمن ابن قیس کس سے نقل کر رہا ہے عبد الملک ابن عبداللہ سے اور وہ کس سے نقل کر رہے ہیں زکوان رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لہو لم یکن یورا لہو ذل فی شمس ولا قمر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ کبھی سورج کی روشنی میں نظر آتا اور نہ کبھی چاند کی روشنی میں نظر آتا اور یہ حوالہ جو نقل کیا حکیم ترمیزی کا یہ جلال الدین سیوتی رحم اللہ نے خسائے سے کبرا جگ نمبر ایک صفحہ اکہتر میں نقل کیا ہے اور اسے ان لوگوں نے نقل کیا ہے یہی توضیح البیان وغیرہ کے حوالے سے اس کے علاوہ خود مولوی احمد رضا خان کی اس پر ایک مستقل کتاب ہے نفی الفع کے عنوان سے تو یہ ساری روایت انہوں نے اس میں نقل کی ہے وہ موضوع ہی اس کا یہی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا نفی الفع یعنی فے سائے کا انکار کرنا اس میں جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے وہ موضوعات میں سے ہے پہلی روایت جو ہے یہ کیا ہے موضوع ہے آثار مرفوعہ وغیرہ اور دوسری کتابوں میں اس کو موضوعات میں سے شمار کیا اور جہاں تک دوسری روایت ہے تو حکیم ترمیزی کے نوادر الاصول اور وقعدے کی کتاب ضعفہ وغیرہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں یہ موضوعات ضعیف منکر اور متروک احادیث کا مجموعہ ہے بالفاظ دیگر ان کا انسائکلوپیڈیا ہے تقریباً اس طرح کی حدیثیں اس میں ہیں تو لہٰذا ان دو حدیثوں کو کسی یعنی شرعی مسئلے کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا اس لیے کہ ایک موضوع ہے اور دوسری یا منکر ہے یا متروک ہے یا موضوع ہے خصوصاً عبد الرحمن ابن الزعفرانی جو ہے ان کو بعض نے کذاب کہا ہے بعض نے متروک کہا ہے بعض نے کہا لا لائبی مختلف طرح کے الفاظ سے ان کو یاد کیا اور وہ سخت ذرا کی گئی ہے ان پر تذکرت و حفاظ میں یہ ساری جرح موجود ہے تو وہ خود قابل اعتبار نہیں پھر ان کی صنعت تو جب صرف ایک فرعی مسئلہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اختلاف اولا اور غیر اولا کا ہوتا ہے تو جب اس میں ان کی یہ حدیث معتبر نہیں ہو سکتی تو کسی عقیدے کی بنیاد اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ تو ہے ان دو حدیثوں کا جواب اب رہی بات کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے یا نہیں تو اس میں تقریباً دو حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہتے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ذات لیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھا رہے تھے مد ثم تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کر دیا فقلنا یا رسول اللہ رأینا کسنعت صنعت فی هذه الصلاة شیئا لم تکن تسن فی ما قال قالہ اجل انہ عرزت علی علیہ جنتو فرعی طیح قطوفها قطوف فأردت أن أتناول منها شيئا فأوحي إلي أن استأخر فاستأخرت وعرزت علي النار فيما بيني وبينكم حتى رأيت زلي وزلكم فيها فأوميت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي أن لا تؤخرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم لك فزا عليهم ذلك ما يلقى بعدي من الفتن مستدرك حاکم جن نمبر چار صف نمبر چار سو چھپن اور انہوں نے کہا کہ یہ صحیح وسند ہے رہ اقربی اور ذہبی رحم اللہ نے بھی اس کو برقرار رکھا یعنی ان کی تائید کی ہے مطلب کیا ہے کہ ایک رات کو نماز پڑھ رہے تھے اب نماز پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اچانک آگے بڑھایا پھر پیچھے کر دیا پھر پیچھے اشارہ کیا کہ تم لوگ پیچھے ہٹو لیکن پھر روک گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج تو ہم نے ایسی چیز دیکھی آپ سے کہ کبھی دیکھی نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جس وقت تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اس وقت جنت کی ایک شاخ یعنی وہاں کے پھلوں کی ایک شاخ میرے سامنے لائی گئی اور میں نے جب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مجھے کہا گیا کہ انتظار کریں مجھے وہی آئی کہ کیا کریں انتظار کریں لہٰذا میں نے انتظار کیا اور ہاتھ کو پیچھے کر دیا پھر جب میں نے تمہیں اشارہ کرنا چاہا کہ پیچھے ہٹو تو پھر مجھے وہی کی گئی کہ ان کو پیچھے نہ ہٹاؤ اس لیے کہ یہ دو کی آگ بالفاظ دیگر ان کے لیے نہیں ہے تو مطلب کیا تھا کہ اس وقت میں نے دو کی آگ کو دیکھا جو مجھ پر پیش کی گئی تو میں ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹنے لگا اور تم بھی اشارہ کر دیا کہ پیچھے ہٹو تو پھر مجھے یعنی یہ وحی کی گئی کہ ان کو پیچھے ہٹانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ مہاجر بھی ہیں یہ مجاہد بھی ہیں اور آپ کو ان پر فضیلت جو ہے وہ نبوت کی بنا پر ہے ورنہ جو اعمال آپ نے کیے ہیں وہ انہوں نے آپ کی امت امت نے بھی کیے ہیں تو کہہ دیں اس سے میں یہ سمجھا کہ آخر میں جا کر میری عمر کو جو فتنوں وغیرہ سے واسطہ پڑے گا تو اب یہاں پر ذلی و ذلکم میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا یہ تو ہو گئی ایک حدیث دوسری حدیث کو روایت کیا ہے ابن سعد رحم اللہ نے اپنے طبقات میں جد نمبر آٹھ صفحہ ایک سو چھبیس لمبا چوڑا واقعہ ہے وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ ایک سفر میں بیمار ہو گیا اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا ان کے پاس سواری نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان کے پاس ضرورت سے زائد دوسری سواری موجود ہے وہ ان کو دے دیں تو انہوں نے کہا کہ عورتی حاضی یہودیہ یاد گیا یعنی ابنت یہودیہ کہ جو یہودی کی بیٹی ہیں کیا میں ان کو اپنی سواری دوں سوکنوں میں تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا تو یہ بھی شاعر اس کا اظہار تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت سخت ناراض ہو گئے اور اتنے شدید ناراض ہو گئے کہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چھوڑ دیا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے اس طرح گزر گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ مایوس ہو گئی کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے تو کہتی ہیں کہ حتیٰ یا اس تو من ہو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو گئی وہ شریری اور میں نے چارپائی کا رخ ہی تبدیل کر دیا قادت بینا ما انا یومن بنصف نہر کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کا وقت نصف النہار کا وقت ہے اس آنا بھی ضلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا اتنے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا سایہ نظر آ رہا ہے آپ کا سایہ نظر آ رہا ہے اس حدیث کو ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنے طبقات میں روایت کیا ہے جن نمبر آٹھ صفحہ ایک سو چھبیس اور اس سے کچھ مختصر اور کہیں کچھ لمبا اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند جن نمبر چھ صفحہ تین سو چھتیس میں اور حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد جن نمبر چار صفحہ تین سو تیئیس میں اور یہ بھی سندن صحیح ہے اب رہی یہ بات کہ یہ نبی کا سایہ تھا یا نہیں سایہ نہ ہونے کا قول سب سے پہلے کس نے اختیار کیا اور اس میں ان لوگوں نے کس کی اتباع کی تو شیخ کلینی کون شیخ کلینی ان کی کتاب اصول کافی اور اصول کافی شیعوں کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ خود حضرت مہدی نے اس پر سٹمپ لگائی ہے صحیح ہونے کی جس کے پاس اصول کافی ہو تو فہو کافی ہی وہی اس کے لیے کافی شیخ کلینی میں فرماتے ہیں ولم یق فی ان آپ کا سایہ نہیں تھا اصول کافی حصہ نمبر تین صفحہ ایک سو باون صافی اور پھر صافی میں کیا عبارت ہے صافی حصہ دوم صفح ایک سو باون اس کا مصنف جو اس کا نام خلیل ہے اور قزوینی خلیل قزوینی اور فارسی میں یہ کتاب ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ نبود اورا سایہ یعنی ہمیشہ ابر میانی او ابر میانی او و آفتاب بدھ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور جب بھی آپ سورج کے سامنے آتے تو بیچ میں کیا آتا بادل آتا اور یہ اصافی حصہ دوم صفحہ ایک سو باون کی عبارت ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں شیخ احمد رضا خان جو ہیں وہ کسی اور کے مقلد ہیں اس سے زیادہ ہم کیا کہیں تو یہ ہو گیا سایہ کا مسئلہ کس کا مسئلہ ہو گیا سایہ رسول کا مسئلہ ہو گیا یہ تو سمجھ میں آ گیا نا اس کا عنوان بھی یہی رکھنا ہے کہ سایہ تھا یا نہیں اب رہی یہ بات کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے بشر نہیں تھے تو نور ہونے کے دلائل میں سے ایک تو اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا یہ بات تو حل ہو گئی کہ سایہ تھا یا نہیں دوسری دلیل جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کیا ہے قرآن کی آیت جا من اللہ نور و کتاب مبین ہاں، تمہارے پاس کیا آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین اور نور سے کون مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کیوں مراد ہیں اس لیے کہ نور معطوف علیہ ہے نور کیا ہے معطوف علی اور کتاب معطوف ہے کتاب کیا ہے تو نور کیا ہے معطوف علی اور کتاب کیا ہے معطوف اور عاطف کا تقاضا مغایرت کا ہوتا ہے جیسے میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں علیکم و سنت وسنت میں تو عاطف کا تقاضا کس کا ہوتا ہے مغایرت کا ہوتا ہے جا انی زید و بکرن تو زید اور بکر یہ دونوں الگ ہیں بذات یہ دونوں الگ ہیں دونوں سیم نہیں اعراب بے شک دونوں کا ایک ہوگا لیکن ذات دونوں کی الگ ہوگی تو معلوم ہوا کہ نور کی ذات الگ ہوگی اور کتاب کی ذات کیا ہوگی الگ ہوگی تو اگر تم کہو کہ نور سے مراد قرآن ہے تو یہ عاطف کے اصول پر تم عمل نہیں کرتے اور تم نحو سے جاہز ہو اور اگر تم مغایرت مانتے ہو تو پھر ہمارا دعوی مانو کہ نبی نور ہیں پھر ہمارا دعوی مانو کہ نبی کیا ہے نور ہیں یہ سمجھ میں آ گیا اس کا جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی آتف کی کچھ قسمیں بھی تم نے پڑھی ہوں گی آتف کی کچھ قسمیں بھی تم نے پڑھی ہوں گی آتف نسق ہے عطف بیان ہے عطف تفسیر ہے تو یہ عتفی تفسیر کے قبیل سے ہے یہ کس کے قبیل سے ہے عاطفی تفسیر پہلے مفسر کو ذکر کیا اور حرف عاطف کے بعد کس کو ذکر کیا مفسر کو ذکر کیا جو آ کر اس کی تفسیر کرے نور نور سے کیا مراد ہے تو کتاب مبین نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے کتاب مبین یعنی قرآن کریم مراد ہے اب رہی یہ بات کہ چلو عاطف میں تو کیا تم قرآن سے کوئی پروف پیش کر سکتے ہو کہ قرآن کو نور کہا گیا ہو تو ہم کہتے ہیں جی وہ بھی پیش کر سکتے ہیں اچھا قبل اس کے میں وہ پروف پیش کروں پہلے اصولی بات یہ ہے کہ ہم اس کو عاطفی تفسیر پر کیوں محمود کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اس سے پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ چکا ہے يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یہی ہے نا اچھا تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ چکا ہے جب آپ کا ذکر آ چکا اور آپ کی ڈیوٹی بھی بتلا دی گئی تو دوبارہ فوراً آپ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اب نئے حکم کی اور نئی چیز کی ذکر کرنے کی ضرورت تھی اور وہ قرآن ہے اس لیے جب آپ کا ذکر پہلے آ جگہ تو دوبارہ اب نور میں دوبارہ آپ کو اس سے مراد دینا اور آپ کو مذکور مان لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اور قرآن کی صفت اعجاز کے خلاف ہے تو اس لیے یہاں پر ضروری ہے کہ اس کو عاطفی تفسیری پر محمول کر دیا جائے باقی رہی یہ بات کہ قرآن میں خود قرآن کو نور کہا گیا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں کچھ آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں فل زدین وزرو و نسروح و تب الدی ان آیت میں قرآن کو کیا کہا گیا نور کہا گیا اسی طرح و ان نورم مبینہ ہم نے تم پر کیا نازل کیا ہے نور مبین اور مراد کیا ہے اسے قرآن مراد ہے اسی طرح ما کن تتدری مل کتاب ولد ایمان ما کن تتدری مل کتاب ولد ایمان ولیکن جعلنا نورا نهدی به من نشاء من عبادنا لیکن ہم نے اس قرآن کو اور ایمان کو کیا بنایا قرآن کو کیا بنایا نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اسی طرح کہا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذي انزلنا تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے اتارا ہے تو یہ ہیں اس کے قرائن کہ قرآن کے لیے لفظ نور ذکر کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں لفظ نور ذکر نہیں کیا گیا سراج منیر لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نور نہیں بلکہ نور پہنچانے والے ہیں اور دوسروں تک روشنی پہنچانے والے ہیں ان کو منور کرنے والے ہیں یہ تو ہو گئی ان کی پہلی دلیل دوسری دلیل یہ ہے قرآن کی آیت کن تو نبی کن تو نبی وقتی میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے کہنا کیا چاہتے ہیں اس سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو آپ اسی وقت سے یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ موجود تھے جبھی تو نبی بنائے گئے تھے اگر اس وقت موجود نہ ہوتے تو نبی کیسے بنائے جاتے تو لہذا آپ کیا ہیں نور ہیں اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی نسل انسانوں کی نسل تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور آپ پہلے سے موجود تھے اس کا آخری جواب تو یہ ہے کہ پھر بی بی آمنہ کے گھر میں کون پیدا ہوا تھا اگر آپ پہلے سے موجود تھے تو پھر بی بی آمنہ کے گھر میں کون سی ہستی تشریف لائی تھی ان کو پھر کیا مانتے ہو یہ تو آخری جواب ہے موٹا سا جو ہر بے عقل بھی شاعر سمجھ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے نبوت اور ایک ہے خلق یہ کیا ہے خلق خلق کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے اور نبوت جو ہے یہ صفت ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے تو روح بے شک آپ کی پہلے پیدا کی گئی تھی لیکن اس روح کا بدن کے ساتھ رشتہ وہ اس وقت ہوا جب کہ آپ کہاں تھے یعنی جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آمینہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کا وجود آئے تو لہٰذا نبو وہاں نبوت کا ذکر ہے تخلیق کا ذکر نہیں ہے نبوت اور تخلیق کو ایک سمجھنا یہ جہادت کی بات ہے یا عقل مندی کی بات نہیں خلق اور چیز ہے اس کا تعلق ذات کے ساتھ ہے اور نبوت اور چیز ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے صفت کے ساتھ ہے تو موصوف اور صفت کو بذات ایک سمجھنا یہ کیا ہے گمراہی کی بات ہے یہ غلط ہے اس سے اعتدار کیا ہے جا الحق میں مفتی احمد خان نے جن نمبر ایک صفحہ ایک سو چونسٹھ میں اچھا کتنی دلیل ہو گئی دو تیسری دلیل قرآن کی آیت ہے اللہ نور ننورتی مسعل نوری کے مشکل فی مشباح مسلم کے مشکل فی مصباح کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات سے تو اللہ کا نور مراد ہے اور مثل نور ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس سے کون مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تقریباً اکثر مفسرین نے متشابہات میں شمار کیا ہے اس آر کو کس میں شمار کیا ہے متشابہات میں دوسری بات یہ ہے کہ پھر مسد ہی کی ضمیر میں سخت اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے آیا یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے یا قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے بہرحال اس میں بھی سخت اختلاف ہے تو اس کو آپ عقیدہ کی بنیاد کیسے بنا سکتے ہو ایک پہلی بات تو کیا ہوئی کہ یہ متشابہات میں سے ہے اور دوسری بات کیا ہوئی کہ اس کی ضمیر میں سخت اختلاف ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نور السماوات کی تشریح اکثر مفسرین نے منور السماوات والارض کے لفظ سے کی ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کو منور کرنے والے ہیں روشنی پہنچانے والے ہیں یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزاد نور ہو گئے یہ بات بھی سمجھے نور اللہ کی صفت ہے خود اللہ کی ذات نہیں ہے نور کیا ہے اللہ کی صفت ہے اور خود اللہ کی ذات نور نہیں ہے یعنی ذات اور صفت میں فرق ہوتا ہے آپ ذات کو صفت اور صفت کو ذات کہیں تو یہ جہادت کی بات ہے اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے مثلا کوئی آدمی عالم ہے یا کوئی آدمی انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے وغیرہ تو آپ کہو کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ انجینئر ہیں اور انجینئر جو ہے وہ فلاں صاحب ہیں یعنی آپ انجینئر اور اس کی ذات دونوں کو سیم کر دو تو یہ کیا ہے یہ جہادر کی بات ہوتی ہے غلطی کی بات ہوتی ہے جی بھی سمجھ میں آ گیا اچھا اس کے بعد مزیدار دلیل چوتھی دلیل یا جابر حضرت جابر اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تو کہہ کہ یا جابر ان اللہ قد خلق قبل قبل الاشیاء نور نبی جی کا من ہی اللہ نے تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا کس کو پیدا کیا تھا تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا اور اس کو نقل کیا ہے زرقانی شرح مواہب جن نمبر ایک صفحہ نمبر سات میں اور اس کے علاوہ حضرت عالوی نبی نشر الطیب میں صفحہ نمبر پانچ میں اس کو ذکر کیا ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ تمہارے مولوی کہتے ہیں مولوی قاسم کہتا ہے مولوی اشرف علی جی کہتا ہے ویسے وہ کافر ہوتے ہیں اس موقع پر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اچھا۔ تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا مجھے دراز دید ہے اس کے جوابات پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو منسوب کیا گیا ہے مصنفی الرزاق کی طرف کس کی طرف منسوب کیا گیا ہے مصنفی الرزاق کی طرف کہ امام عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ نے اپنی مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے لیکن مصنف کے جو موجود نسخے ہیں ان میں سے کسی میں تقریباً تقریباً یہ عبارت ملتی ہی نہیں جو بیروت کے چھپے ہوئے ہیں جو یعنی جو بھی شامل وغیرہ پر دستیاب ہیں یا موجود ہیں تو ان میں یہ عبارت ملتی ہی نہیں یہ ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ہی مذکور نہیں اس حدیث کی سند ہی مذکور نہیں تو لہٰذا یہ معلق ہے اور تعلیقات جو ہیں وہ ویسے بھی جب تک ان کی سند معلوم نہ ہو تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور اس کا تعلق تو ویسے بھی عقیدے کے ساتھ ہے تیسری بات یہ ہے کہ امام عبدالرزاق رحم اللہ جو ہیں یہ خود عہد تشیو میں سے تھے خود کیا تھے عہد تشیو میں سے تھے تو اگرچہ یہ غازی درجے کے نہیں تھے لیکن بہرحال تھے وہ شیعہ تو وہ اگر بغیر صنعت کے کسی چیز کو ذکر کرتے ہیں اس طرح کی چیز کو کہ جو مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہو تو وہ بات معتبر نہیں ہوگی اور ان کا شیعہ ہونا یہ بات مذکور ہے تذکرت الحفاظ میں جن نمبر ایک سفر تین سو اکتیس میں تیسری بات یہ ہے کہ امام عبدالرزاق آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں کیا ہو گئے تھے نابینا ہو گئے تھے اندھے ہو گئے تھے اور ان کے ایک بان جو ہیں احمد ابن عبداللہ کیا نام ہے احمد ابن عبداللہ تو یہ احمد ابن عبداللہ جو ان کے بھانجے ہیں انہوں نے ان کی کتابوں میں باطل چیزوں کو داخل کر دیا تھا یہ تو چونکہ نابینا ہو گئے تھے اپنی کتابوں سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی کتابوں میں باطل چیزوں کو داخل کر دیا تھا جب باطل چیزوں کو داخل کر دیا اسی وجہ سے امام عبدالرزاق کی نسبت اس زمانے میں ذوق کی طرف ہونے لگی اور لوگ ان کو بھی ضعیف کہنے لگے حالانکہ وہ خود انتہائی مضبوط درجے کے اور حافظ حافظ آدمی تھے امام احمد جیسے لوگ ان کے شاگردوں میں سے ہیں اچھا اور یہ قانون الموضوعات علامہ طاہر حنفی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر دو سو انہتر ٹو سکس نائن اچھا یہ تو ہو گئی امام عبدالرزاق کے حوالے سے بات دوسری بات یہ ہے کہ صحیح احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا قلم کو پیدا کیا جس طرح تم نے پڑھا پڑھا ہے کہ تم مقال لہو اکتب پھر قلم سے کیا کہا کہ لکھو تو قلم نے کیا کہا ماضا اکتب یا اے اللہ میں کیا لکھوں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ مقادیر لکھو یعنی تقدیر دیکھنا شروع کر دو اچھا یہ قلم والی روایت جو ہے یہ سنن ابی داود جن نمبر دو صفحہ دو سو نوے میں سنن ترمیزی جن نمبر دو صفحہ ایک سو سڑسٹھ مسند ابی داود تیادیسی صفحہ نمبر اکہتر اور ابن کثیر کے الوداع و نہایا جد نمبر ایک صفحہ نمبر آٹھ پر موجود ہے اور سندن یہ صحیح روایت ہے تو لہذا وہ تو موضوعات میں سے ہے جس کی سند ہی معلوم نہیں اور یہ صحیح روایت ہے صحیح و سند ہے تو صحیح و سند روایت معتبر ہوگی یا وہ روایت جس کی سرے سے کوئی سند ہی معلوم نہیں ظاہر ہے کہ صحیح صنعت درواز جو ہے اسی کو ترجیح حاصل ہوگی اور بالفرض اگر تمہاری اس بات کو مان بھی دیا جائے تو پھر جس روایت میں یہ آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری تو اسی روایت کو جب نقل کیا ہے ملا قاری نے تو یہ کہا ہے کہ وہ فی روایت روحی یعنی ایک روایت میں کیا لفظ آتا ہے روحی کا شرخ شفا قاری کی جن نمبر ایک صفحہ نمبر سترہ میں اور آگے اس کی تشریح جو انہوں نے کی تو وہ یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وفی روایت روحی ما فإن أول ما خلق الله إلى آخره کہ نور یا روح یہ دونوں سیم ہیں تو لہذا وہ کیا کہتے ہیں کہ ارواح نورانی ہوتے ہیں کہ یہ بھی جسم لطیف ہیں اور نور جو ہے یہ بھی جسم لطیف ہے اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی کتنی دلیلیں ہو گئی چار پانچویں دلیل بڑی مزیدار ہے وہ کیا نات ہے کہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ سے سوئی گم ہو گئی اور آپ کی مسکراہٹ سے نظر آئی یاد آ گیا اچھا یہاں پر وہی روایت ہے اور یہ بھی ان کی دلیل ہے عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه في ليلة ظلمة فانقطعت من يدها إبرة إلى الأرض فكشفت عن وجهه صلى الله عليه وسلم فوجدتها بنور جبينه فعرفتها حضرت ہے اب کا مکالط جواہر البحار جد نمبر چار دو سو چھبیس مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ کہتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بستر پر تھی اور ان کے ہاتھ میں سوئی تھی رات اندھیری تھی اور وہ سوئی ان کے ہاتھ سے گر گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اس کی روشنی میں وسوی نظر آئی تو انہوں نے اٹھا دی کتنے مزے کی روایت اور حوالہ کیا ہے جواہر غفار کا ہم کہیں گے کہ حضرت یہ ٹھیک ہے لیکن مولانا عبدالحی لکھنوی رحم اللہ نے الآثار المرفوع فی الاخبار الموضوع میں بھی اس کو روایت کیا ہے کہ یہ کیا ہے موضوعات میں سے ہے صفحہ نمبر ایک سو سڑسٹھ اسی طرح علامہ سلمان ندوی نے اسیرت النبی میں جب اس کو نقل کیا جن نمبر تین اور صفحہ ایک سو چھیاسٹھ میں تو کہا کہ یہ روایت بالکل جھوٹ ہے یہ روایت کیا ہے بالکل جھوٹ ہے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیٹنے کی ان سے ہی روایات کے معارض ہے جس میں ان کے لیٹنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ خود کہا کرتی تھی کن تو انام بئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبلتی ہی فعل سجد غم فقبست رجلیہ و قام میں قالت تو ہوں میں فيها مسابيح صفی ہے صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ چھپن ایک صفحہ ایک سو اٹھانوے کیا فرماتی ہیں کہ میں عام طور پر کہاں لیٹتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹتی تھی اور جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہوتا قبلے کی طرف تو وہیں میرے پیر ہوتے جب آپ سجدہ کرنے جاتے تو مجھے تھوڑا سا ٹونگا دیتے تو میں اپنے پیروں کو ہٹا دیتی اور پھر جب وہ سجدے سے فارغ ہو جاتے میں پیروں کو پھر پھیلا دیتی اور اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے چراغ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ مطلب بیان کیا ہے امام نبوی رحم اللہ نے شرح مسلم میں اور اسی طرح علامہ بدر الدین غنی رحم اللہ نے عمدت القاری میں انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ارادت بھی مسابيح لقبست رجلي عند إرادة السجود ولما احوش إلى غمزي غمزی مسلم دینی جد نمبر ایک صفحہ ایک سو اٹھانوے اور عمدت القاری جد نمبر چار صفحہ ایک سو چودہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے عذر پیش کرنا چاہتی ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں چراغ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے اور اندھیرا ہوتا تھا تو یہ میری مجبوری تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت نظر نہیں آتی تھی اس لیے میرے پیر لمبے ہوتے اور آپ مجبور ہو جاتے وہ میرے یعنی میرے بدن کو چنگلی دینے پر تاکہ میں پیر پیچھے ہٹا دوں یہ سمجھ میں گیا اور اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر صرف چہرے مبارک سے پردہ ہٹانے سے سوئی نظر آتی ہے ہے تو پورا بدن بدن جب باہر مبارک تو اس سے حضرت عائشہ کو وہ کیوں نظر نہیں آتا اور سجدے کی جگہ کیوں نظر نہیں آتی سجدے کی جگہ کیوں نظر نہیں آتی تو معلوم ہوا کہ آپ اس طرح نور نہیں تھا جس طرح کہا جاتا ہے یہ تو ہو گئے ان کے دلائل اپنے جو دلائل ہیں وہ تو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے